کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے ان کے اعمال سے تم نہ پوچھے جاؤ گے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے توحید الوحیت کا ثبوت مشرقین عرب پر جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور کفار بنی اسرائیل پر جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے دلیل لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو اپنے آخری وقت بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کی وصیت کی تھی ان سے پہلے تو پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے سب نے جواب دیا کہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے معبود برحق یعنی اللہ تعالیٰ کی یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے لڑکے ہیں اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں اسماعیل علیہ السلام کا نام باپ دادوں کے ذکر میں بطور تغلیب کے آ گیا ہے کیونکہ آپ یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں اور یہ بھی واضح رہے کہ عرب میں چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں اس آیت سے استدلال کر کے دادا کو بھی باپ کے حکم میں رکھ کر دادا کی موجودگی میں بہن بھائی کو ورثے سے محروم کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہی ہے جیسا کہ بخاری میں موجود ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا مذہب بھی یہی ہے حسن بصری طاؤس اور عطا رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں اور بہت سے دیگر سلف و خلف کا مذہب بھی یہی ہے امام مالک امام شافعی اور ایک مشہور روایت میں امام احمد رحمہم اللہ سے بھی منقول ہے کہ دو بھائیوں بہنوں کو بھی وارث کہتے ہیں عمر عثمان علی ابن مسعود زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اور سلف و خلف کی ایک جماعت کا مذہب ہی ہے قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی بھی یہی کہتے ہیں اس مسئلے کی صفائی کا یہ مقام نہیں ورنہ تفسیر کا یہ موضوع ہے ان سب بچوں نے اقرار کیا کہ ہم ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے یعنی اللہ کی الوحیت میں کسی کو شریک نہ کریں گے اور ہم اللہ ہی کی اطاعت گزاری فرما برداری اور خوشو و خدو میں مشغول رہا کریں گے جیسے اور جگہ ہے ولہ اسلم الیات اور زمین و آسمان کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے مطیع ہیں اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے تمام انبیاء علیہ السلام کا دین یہی اسلام رہا ہے اگرچہ احکام میں جدائی رہی ہے جیسے فرمایا وما ارسل قبل كمرس الا انا فعبدون یعنی آپ سے پہلے اے نبی جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تم سب میری ہی عبادت کرتے رہو اور آیات بھی اس مضمون کی بہت سی ہیں اور احادیث میں بھی یہ مضمون بکثرت وارد ہے رسول اللہ فرماتے ہیں ہم علاتی بھائی ہیں ہمارا دین ایک ہی ہے یہ روایت مسلم کی ہے یعنی ہم سب انبیاء آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک ہی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ امت ہے جو گزر چکی تمہیں ان کی طرف کی نسبت نفع نہ دے گی ہاں اگر عمل ہوں تو اور بات ہے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے اور تمہاری کرنی تم جو کچھ کرو گے وہ تمہارے ساتھ تم ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے حدیث مبارکہ ہے جس کو ابن ابی حاتم نے نکالا کہ جس کا عمل دیر لگائے اس کا نصب جلدی نہ کرے گا عبداللہ بن سور یا آور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہدایت پر ہم ہیں تم ہماری مانو تو تمہیں بھی ہدایت ملے گی نصرانیوں نے بھی یہی کہا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تو ابراہیم حنیف علیہ السلام کے متبع ہیں جو استقامت والے اخلاص والے حج والے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے والے استطاعت کے وقت حج کو فرض جاننے والے اللہ کی فرم برداری کرنے والے تمام رسولوں پر ایمان لانے والے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے ماں بیٹی خالہ پھوپھی کو حرام جاننے والے یعنی انہیں نکاح میں لینے کے سلسلے میں اور تمام حرام کاریوں سے بچتے رہنے والے تھے یہ سب لو حنیف کے مختلف حضرات نے کیے ہیں